انسان سے محبت اور ہمدردی کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اسے جنت کا راستہ دکھا دیا جائے اور جنت کا یہ راستہ صرف مصحف اور آن کے صفحات اور سنت رسول دانا صاحب فلا کے تسلیم کے ابواب ہی میں تلاش کیا جا سکتا ہے آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ دین کی حکمت اور اس کے تقاضوں سے ناشنا ہوتے ہوئے بھی سمجھتی ہے کہ این دین پر چل رہی ہے حالانکہ امت ایسی بھول بھلیوں میں غلطا ہے جو اسے جنت کے راستے سے دور تر کیے جا رہی ہے ایسے دور میں عالم اسلام کے عظیم مفکر محترم خرم مراد صاحب نے امت کے نوجوانوں کو قرآن کی راہ دکھانے کی بھرپور کوشش کی ہے آئیے ان کی زبانی قرآن کریم اور سنت رسول کے اس پیغام کو دل میں کچھ اس طرح بتا لیں کہ ہم میں سے ہر ایک یہ پکار تھے کہ واقعی جنت میری منزل ہے من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لکو جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے اور جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے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 جاتے اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے اور اپنے گروہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ایسے ہی لوگوں کا سلا پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم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 ومن يسر على ما فعال وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين یہ سورہ آل عمران کی تیرہویں رکو کی چند آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اور دونوں اپنے رب کی مسرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسط زمین و آسمان کے برابر ہے جو تیار کی گئی ہے مستقل کے لیے جو خرچ کرتے ہیں تنگی اور کشادگی میں اور غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اور وہ لوگ تو جب کوئی کھلی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنے کے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے معافی چاہتے ہیں استغفار کرتے ہیں اور کون گناہوں کو بخشنے والا ہے سوائے اللہ کے اور وہ اقرار نہیں کرتے اس چیز پر کہ جنہوں نے کیا جبکہ وہ جانتے ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مفرت ہے اور وہ باغات جو جنتیں ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں جس میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے کیا اچھا بدلہ ہے محنت کرنے والوں کا قرآن مجید کا یہ حصہ جو میں اکثر تربیت گاہوں میں درس کے لیے منتخب کرتا ہوں ہمارے سامنے جو بات کھول کر رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں مطلوب اور مقصود کیا ہے وہ کیا منزل ہے اور وہ کیا ہدف ہے جس کے لیے تگودو ہونا چاہیے بھاگ دو ہونا چاہیے محنت ہونی چاہیے اور کس طرح کی محنت اور کس طرح کی بھاگ دوڑ مطلوب ہے اور وہ کون سی شرائط ہیں یا وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے نتیجے میں اس بھاگ دوڑ کی محنت اور مزدوری یقینی ہو جاتی ہے وہ تین سوالات ہیں جن کے جواب کے اس حصے کے اندر آپ کو ملیں گے پہلی بات یہ کہ ہمارے لیے مطلوب اور مقصود اصلی کیا ہے دوسرا اس مطلوب اور مقصود کو حاصل کرنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اور تیسرا یہ کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیسا بننا چاہیے اور کیا محنت کرنی چاہیے جس سے وہ مطلوب و مقصود حاصل ہوگا دنیا کے اندر جب ہم جماعت بنا کر جدوجہد کرتے ہیں تو ہمارا مقصد دنیا کی حد تک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو اس کا دین قائم ہو اس کی حکومت اس کی زمین پر قائم ہو اس کے بندے اس کی بندگی کے ماتحت آ جائیں اور اگر ان میں سے کوئی کام بھی نہ ہو اگر مشیت اور حالات ان میں سے کسی کام کو مکمل ہونے کی اجازت نہ دیں جب بھی ہم آخری سانس آنے تک اپنی ساری قوتیں نچوڑ کر اپنا سارا وقت اور ساری طاقتیں اور سارا مال جتنا بھی ممکن ہو وہ اسی جد جہد کی راہ میں لگا دیں ہمارے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے پہلے کہ دنیا کے اندر اقامت دین کی منزل آئے ہم و جہد کو کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کی مشیت اور حالات کے تحت وہ منزل بہت دور ہو اور جدوجہد طویل ہو جائے لیکن ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس کے باوجود اپنی محنت اور اپنے عمل اور اپنی بھاگ دوڑ اور اپنی جدوجہد کا ایک ہدف اور ایک مطلوب ہے اور وہی ہے کہ جو اس آیت کے اندر واضح کیا گیا ہے فرمایا گیا ہے کہ اور دوڑو اپنے رب کی مفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے زمین و آسمان پر حاوی ہے صحیح ترجمہ یہ وقت جس کا عرض آسمان و زمین ہے یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دعوت کے طور پہ فرمائی ہے اور یہی دراصل وہ مطلوب ہے مطلوب ہے وہ جنت جس کا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں سے کیا ہے جو اس کی بندگی اختیار کریں اور اس کی بندگی کی راہ میں اپنی پوری زندگی میں اور اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں یہ بات بالکل قرآن مجید سے بھی واضح اور صاف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حساب اکرام سے کے مختلف اوقات میں ان کو ہدایات کی ان کو نصیحتیں کی ان سے بیت کی ان سے بات چیت کی اس سے بھی یہ بات واضح ہے کہ بحثیت فرق کے یہی وہ مطلوب ہے کہ جس کے لیے آدمی کو جد و جہد کرنا چاہیے مطلوب اصلی تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوش ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رضا اور خوش ندی آخرت میں جنت کی صورت میں جنت کے انعام کی صورت میں اپنے ان بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے کہ جو اس کی راہ میں چلیں اس کی بندگی کریں اور اس راہ میں جدوجہد کریں بہت مشہور واقعہ بیت اقبا کا ہے کہ جس میں مدینے سے بہتر افراد حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کی اور آپ کو مدینے تشریف لے چلنے کی دعوت دی جب یہ بیت مکمل ہو گئی تو انصار میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ تم کس چیز پر بیت کر رہے ہو اس کے نتیجے میں تمہارے افراد قتل ہوں گے تمہاری عورتیں لونڈی بنائی جائیں گی بیوہ بن سکتی ہیں تمہارے بچے یتیم ہوں گے تمہارے اموال لٹیں گے اور کیا تم اس سب کے لیے تیار ہو تو انصار نے کہا کہ ہاں ہم اس میں سے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں جب یہ بیت مکمل ہو گئی اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انصار نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نبی کے ساتھ اپنے عہد کو وفا کرنے کے لیے اور نبی کے ساتھ ساتھ چلنے میں سب کچھ قربان کر دینے کے لیے معاہدہ اور عہد کر لیا تھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر ہم یہ سب کچھ کر گزریں گے اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا اور آپ کا جواب صرف ایک لفظ تھا جنت اگر تم یہ سب کچھ کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم کو جنت کے نام سے سرفراز فرمائے اسی کی طلب تھی اور اسی کی جستجو تھی اور اسی کی چاہت اور خواہش تھی کہ جو صحابہ کرام کے دل میں رج بس گئی تھی اور اسی کا کچھ حصہ ہمارے آپ کے دلوں کے اندر بھی اگر پیدا ہوگا تو ہم صحیح معنوں میں دین کے لیے جد جہد بھی کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے مستحق بھی ہو سکیں گے جنت ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں رہی تھی کہ جس کا ذکر وہ کتابوں میں پڑھیں یا واز میں سنیں یا قرآن میں پڑھ کر گزر جائیں بلکہ آخرت اور آخرت میں جنت کا انعام ان کے لیے ایک زندہ حقیقت کی حیثیت رکھتا تھا اگرچہ انہوں نے اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا اور ہم نے بھی نہیں دیکھا اور مطالبہ ایمان بالغائب کا ہے لیکن یہ جنت ہمارے لیے جب تک اسی کے نزدیک نہیں پہنچ جائے گی جس طرح کے دیکھی ہوئی حقیقتیں اور دیکھی ہوئی لذتیں اور دیکھی ہوئی چاہتیں اور دنیا کی دیکھی ہوئی اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی اور محسوس کی ہوئی نعمتیں ہیں اس وقت تک صحیح معنوں میں ہم <clears throat> اللہ کی <clears throat> بندگی کے تقاضے پوری طرح ادا نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا کہ وہ نبی جو تم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہا ہے اور اس کے نتیجے میں جنت کی بشارت دے رہا ہے اور اس کے اعراض کی صورت میں جہنم کی وعید سنا رہا ہے یہ نبی خود جنت الماوا سے ہو کر آیا ہے اس کو دیکھ کر آیا ہے یہ واقعہ بھی سیر اور کی کتابوں کے اندر ہے کہ ایک دفعہ بہت طویل آپ نے واز کیا اور پھر آپ نے ممبر پہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے ہٹا لیا بعد میں صحابہ نے سوال کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے خوشے میری نگاہوں کے سامنے تھے اور میں نے چاہا کہ ان کو توڑ کر تمہیں دکھا دوں لیکن یہ اس دنیا کے اندر ایسا ہونا ممکن نہیں یہ جنت جب ان کے لیے حقیقی بن گئی تو اسی کی خاطر وہ اس بات کے لیے خوشی خوشی تیار ہوتے تھے کہ دنیا کی ہر چیز کو قربان کرتے کتابوں میں پڑھے جانے والی چیز نہ تھی بلکہ ان کو اس کی خوشبو پہاڑوں کے پیچھے سے آتی تھی جنت کے باغات ان کی نگاہوں کے سامنے اس طرح رہتے تھے اس اسی خاطر وہ اپنی دنیا کے باغات اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے اپنے رشتے داروں کی محبتیں یہ جنت میں جن کے ساتھ اور مائیت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کی خاطر وہ دنیا کا ساتھ چھوڑ دینے کو تیار ہوا کرتے تھے اور یہ وہ کیفیت تھی کہ جنت کو مصروف و مقصود بنانے سے پیدا ہو گئی اب اس میں یہ بات بھی صاف اور ظاہر ہے کہ آدمی جس چیز کی طلب کرے گا اسی طلب کے رنگ میں وہ رنگ کا چلا جائے گا یہ بڑی اہم بات ہے اور اس بات کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے اگر آدمی دنیا کو طلب کرے گا تو دنیا کی طلب اس کو جو کچھ مال دے گی مادی نعمتیں دے گی وہ تو اپنی جگہ پر نہیں اس کا سوچنے سمجھنے کا انداز اس کا زندگی بسر کرنے کا طریقہ اس کی فکر اس کا کردار سب دنیا طلبی کا ایک سانچہ ہے جس میں وہ ڈھلتا چلا جائے گا وہ جو چیز جلدی ملنے والی ہے ہمیشہ اس کو اختیار کرے گا اس کے اندر بے صبری ہوگی وہ مسترد اور بے چین رہے گا دنیا کے لیے دنیا کے قلیل نفوں کے اندر کے اندر اس کی سوچ جو ہے وہ محدود رہے گی دنیا آنکھیں پھیرے گی تو وہ مایوس ہو جائے گا دنیا اپنا ہاتھ کھول دے گی تو وہ اس کی طرف لپکے گا اور یہ ساری کیفیات اس لیے پیدا ہوں گی کہ اس نے دنیا کو اپنا مقصود و مقصود بنایا اگر یہ بات صحیح ہے تو بالکل یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو جنت کو مقصود و مقصود بنائے اس کی وہاں پر جو کچھ اس کو ملے گا وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر صحیح لیکن یہاں بھی اس کا زندگی بسر کرنے کا انداز اس کی سوچ زندگی میں اس کے مقاصد اس کے پورا عمل اور کردار یہ سب بھی ایک بالکل نئے سانچے میں ڈھل جائے گا جو اس کو واقعی اس کا مستحق بنائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو اس لیے کہ جنت ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ ہے تو یہاں پر بھی اس کے اندر وہ کیفیات اور اس کی زندگی اس انداز میں ڈھلے گی کہ جو اصحاب الجنہ کا ہوگا اور یہ بالکل مختلف ہوگی ان سے جو دنیا کو طلب کریں اور اصحاب النار لا یس طبی اصحاب النار و اصحاب الجنہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے آخرت میں تو جنت اور دوزخ آ کر دونوں کو الگ کر ہی دیں گی اس میں کوئی ہر آدمی جان لے گا کہ یہ دونوں آج برابر نہیں ہیں جنت میں جانے والے جنت میں جا رہے ہیں اور دوزخ میں جانے والے دوزخ میں جا رہے ہیں لیکن آج بھی جو لوگ جنت کے طلبگار ہوں ان کا سوچنے کا انداز ان کا معاملہ کرنے کا طریقہ ان کا زندگی بسر کرنے کا فیشن ان کی پوری ہر چیز کردار عمل بالکل مختلف ہوگی ان سے جنت کو طلب کرنے والے نہ ہوں میں جانے کا موقع نہیں ہے تھوڑے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کی تصویر کھینچی ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ خود ان کو اخذ کر سکتے ہیں خود ہی آگے فرمایا گیا ہے کہ خالدین اطیہ جنت میں آدمی ہمیشہ رہے گا خلود اور دوام کا وعدہ ہے اور جنت کی ہر نعمت کے لیے قلوب اور دوام کا وعدہ ہے اس کے سائے جو ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہیں رکولہ دائم و ذلحا اس کے پھل جو ہیں وہ بھی ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اور اس کی بقا کے لیے انتظامات بھی ہیں وہ سدا بہار ہرا اور سزر رہنے والی جگہ ہے اس کے لیے پانی کی نہریں بہا دی گئی ہیں <clears throat> تاکہ خشک کا سرسبزی کے جانے کا کوئی خدشہ نہ ہو یہ خلوط دراصل بالکل متضاد ہے دنیا کی عالمی حیثیت ہے دنیا میں ہر چیز چھننے والی ہے جانے والی ہے ختم ہونے والی ہے اور آخرت میں ہر چیز جو دنیا کی ہے نعمتیں ہیں اور عذاب بھی یہ ہمیشہ باقی رہنے والی اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر جنت ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ ہے تو کم سے کم آخری سانس آنے تک اس ایمان کو بھی اتنا ہی سرسبز اور شاداب اور سدا بہار رہنا چاہیے جس طرح کے جنت سرسب اور شاداب اور سدا بہار ہے یہ نہیں کہ آج مایوسی کی آندھی چلی اور اولے پڑے اور ایمان جو ہے وہ سر پڑ گیا اور غائب ہو گیا یہ نہیں ہوا کہ آج مشکلات اور رکاوٹیں آئیں اور ایمان کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا یہ نہیں کہ لوگوں نے راستہ روکا اور عمل صالح کے راستے سے ہٹ گئے بلکہ جس طریقے سے غلطیاں ہوں گی لغزشیں بھی ہوں گی خطائیں بھی ہوں گی ابھی ان کا ذکر بھی آ رہا ہے میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا لیکن یہ کہ جو آدمی جنت کا طلبگار ہو وہ آخری سانس آنے تک اسی جنت کی خاطر اپنے ایمان کو تر تازہ رکھے گا اس کا ایمان تر و تازہ رہے گا اس لیے کہ جس نے دنیا میں کسی کو مقصود بنایا ہو یہاں تک کہ میں یہ کہوں گا اگر میری بات کو آپ غلط نہ سمجھیں کہ جس نے مقصود اصلی دنیا میں اسلامی ریاست کے قیام کو بھی بنایا ہو وہ بھی کسی مرحلے پر تھک ہار کے بیٹھ جائے گا لیکن جس نے مقصود اصلی اللہ کی رضا اور اس کی جو جنت اس کی صورت ہے اس کو بنایا ہو تو پھر وہ آدمی آخری سانس آنے تک ہمیشہ تر و تازہ اور تازہ دم رہے گا اور اگر یہاں اس کا ایمان تر و تازہ رہے گا اور تازہ دم رہے گا تو پھر وہاں پر وہ اس جنت کا مستحق ہوگا کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ شاداب ہے تو یہاں کے چند برسوں میں مسلسل ایمان پر جمع رہنے کے نتیجے میں آپ جانیں گے کہ آخرت میں آپ کے لیے لامتناہی کرنہا کرن تک ہمیشہ کے لیے ایک سرسبز و شاداب انعام ہے کہ جو آپ کے لیے محفوظ ہے پھر اسی طریقے سے یہ عمل صالح دراصل وہی چیز ہے قرآن میں بار بار کہا گیا ہے حادث کے اندر بہت ساری تمثیلات ہیں شب معراج کی ہیں اور بہت ساری تمثیلات ہیں اور بہت ساری حادیث ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ عمل صالحی ہے کہ جس کے نتیجے میں جس کی صورت میں جنت ظہور پذیر ہوگی مثلا آپ نے کہا کہ یہ تسبیحات اور یہ ذکر جو ہے یہ جنت کے میوے ہیں اور بہت ساری برائیوں بھلائیوں کی تمثیل آپ نے اسی طرح بیان فرمائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنت حقیقت نہیں ہے اور یہ صرف ایک وعدہ اور مثال ہے بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو آپ کے عمل صالح ہے اسی کے نتیجے میں اسی کا ظہور جو ہے وہ جنت میں ہوگا بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو جنت میں ذکر کیا گیا ہے نہروں کا اور درخت کا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مثال تو قرآن میں بھی درخت دیے گا طیبہ پتما تو وہاں جو درختوں کا ذکر کیا گیا ہے دراصل ایمان کا ثمرہ ہے اور کیونکہ یہاں پر ایمان کی آبیاری عمل سالے سے ہوتی ہے تو وہاں جو نہروں کا ذکر کیا گیا ہے دراصل یہ عمل سالے کی تجبیر جس طرح یہاں پر عمل صالح سے ایمان کے درخت کی آبیاری ہوتی ہے وہ پروان چڑھتا ہے اس کے اندر پھل پیدا ہوتے ہیں اس طرح جنت کے اندر بھی نہرے ہوں گے تو یہاں پر ایمان اور عمل صالح دونوں کی آدمی فکر مند رہے گا اور بغیر تھکے اور ہارے اور مایوس ہوئے یا لفزش کھائے یا راستہ چھوڑے وہ ہمیشہ اسی راہ کے اوپر رہے گا یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کس طرح اس دنیا میں اصاب جنت کی طلب اور زندگی اور کردار نمایاں اور واضح اور صاف ہوگا اسی طریقے سے مثلاً فرمایا گیا ہے کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے ان کے دلوں کا میل اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تو یہاں پر جو جنت کے طلبگار ہوں ان کے اندر بھی قوت اور محبت کی وہی فضا اور دلوں کی صفائی اور پاکیزگی کا وہی معیار بڑے سے بڑی حد تک جب ہوگا تو وہ جنت میں اس طریقے سے ظہور پذیر ہوگا تو جنت کا کہا یہ تو ہے کہ وہ جس کی وسط میں زمین و آسمان سما جائیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو جن کا تصور آدمی کر نہیں سکتا اور حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو نہ آنکھ میں دیکھیں نہ کان میں سنی نہ انسان کا دل ان کو خیال میں بھی لا سکتا ہے اور اسی لیے جنت کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں اس کے معنی یہ ہیں کہ دراصل دنیا کے اندر جو جنت کا طلبگار ہو اس کی نگاہ ایسے مقاصد اور ایسے اہداف پر ہوتی ہے جو بڑے اونچے اور بلند ہوں وہ چند ٹکوں کے لیے اور ایک دن کے فائدے کے لیے اور عارضی خوشامد اور تعریف کے لیے اور دنیا کے رتبوں کے لیے جو منٹوں کے اندر مٹ جانے والے ہیں ان کے پیچھے نہ وہ دوڑتا ہے نہ ان کا طلبگار ہوتا ہے نہ ان کے لیے اپنی قوتیں لگاتا ہے بلکہ اس کی نگاہ اگر اس جنت کے اوپر جاتا ٹھہر گئی ہے اس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے تو یہاں پر بھی پھر اس کی نگاہ دنیا کے اندر انہیں چیزوں پر ٹھہرتی ہے کہ بڑی اعلیٰ اور بڑی عرفہ اور بڑی وسیع اور بڑی بلند ہو نہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ اپنا مقصود بناتا ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے مقصود ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ دراصل اس مقصود کا ذکر اس لیے نہیں کہ واض اور واضح کے طور پہ بلکہ فی الواقع زندگی بسر کرتے ہوئے اگر یہ مطلوب سامنے رہے اس کے بڑے گہرے اور دیرپا اثرات سوچ پہ دماغ پہ فکر پر عمل پر کردار پر سب کے اوپر پڑتے ہیں لیکن یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک مفرت کا اور ایک جنت کا اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس طلب کی کیفیت کو بیان کیا ہے صرف ایک لفظ کے ذریعے اور وہ لفظ تارو تیزی کے ساتھ دو ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک تیزی کے ساتھ دوڑنے والے آدمی کے بارے میں سوچیں اس کا نقشہ اپنے دل میں کھینچیں جو آدمی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہو اس کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں اور وہ کیفیات بڑی آسانی کے ساتھ ہم اور آپ جانتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں ایک یہ کہ جنت کے لیے محنت کی ضرورت ہے یہ صرف خواہشات اور دعاؤں سے حاصل نہیں ہو جائے گی خواہشات اور دعائیں بھی ضروری ہیں لیکن اس کے لیے بھاگ دوڑ اور محنت کی ضرورت ہے یہ دراصل بھاگ دوڑ اور محنت کا نتیجہ ہے کہ جو سامنے آنے والا ہے جو آدمی ہاتھ سے ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے یا ایسے وسائل کی تلاش میں رہے کہ شارٹ کٹ سے بغیر کچھ کیے جنت میں پہنچ جائے تو یہ ایک خام خیالی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لفظ کے اندر ایک بھاگنے تیزی کے ساتھ بھاگنے والے آدمی کا جو ذکر کیا ہے اس میں یہ بات ظاہر ہے کہ یہ دراصل بھاگ دو کی بات ہے بھاگنے والا آدمی جو ہے وہ اپنی نگاہیں بس ایک ہی نقطے کے اوپر مرکوز رکھتا ہے وہ بھاگنے والا آدمی کبھی یہ نہیں سوچتا کبھی ادھر بھی دیکھ لے کبھی ادھر بھی دیکھ لے کوئی آدمی چہر قدمی کر رہا ہے تو دائیں بائیں آرام سے دیکھتا ہوا جاتا ہے لیکن جو آدمی بھاگ رہا ہو اس کی نگاہیں اپنی منزل کے اوپر جمی رہتی اس کی نگاہ بہتتی نہیں وہ خیانت نہیں کرتی وہ ہٹتی نہیں ہے دنیا کی تلاش میں یہاں کے کسی اور معاملے کی تلاش میں اور بلکہ اسی کے اوپر مرکوز رہتی ہے پھر بھاگنے والا آدمی یوں بھی نہیں کرتا کہ سست ہو جائے بیٹھ جائے دائیں نکل جائے بائیں نکل جائے وہ جو سرات مستقیم پر سیدھا دوڑتا ہے شارٹ کٹ یہ نہیں ہوتا کہ بغیر کیے وہ پہنچ جائے لیکن وہ ادھر ادھر اپنا وقت نہیں ضائع کرتا بلکہ سیدھا اسی کی طرف جاتا ہے یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جن سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ سارے او اس میں ایک طرف تو یہ بات واضح کر دی کہ دیکھو یہ جنت اگر تمہیں ملے گی تو تگ دو اور بھاگ دو اور محنت کے نتیجے میں ملے گی اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ اس کے لیے بھاگ دوڑ اس کے لیے جو محنت کی کیفیت ہے اسی طریقے سے جس طرح آدمی اپنے مطلوب کی طرف اپنے گول کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگتا اور دوڑتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے طے دنیا میں تقاصر ایک دوسرے سے بڑھ کر کثرت کے ساتھ تفاخر اور ایک دوسرے کے اوپر برتری کی آدمی کوشش کرتا ہے میرا مکان اس سے بہتر ہو اور میرا لباس اس سے بہتر ہو میرے پاس مال اس سے زیادہ ہو اور میرا رتبہ دوسرے سے زیادہ ہو اور میرے لیے تعریفیں دوسرے سے زیادہ ہوں اس طریقے سے پھر اس کی ساری چیزیں دوسروں سے بڑھ کر یہ کہ میں دوسروں سے بڑھ کر وہ کام کروں اس طرح زندگی بسر کروں جس کے نتیجے میں جنت مجھے حاصل ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ دراصل یہی وہ چیز ہے جس کے لیے محنت کرنا سزاوار اور مستحق ہے بلے مسل ظال کا فلیا مل عامل سورہ سواد میں جنت کے تفصیلی ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنا چاہیے اگر کوئی دنیا میں محنت کرنا چاہتا ہے تو یہ جنت ہی دراصل وہ چیز ہے جس کے لیے اس کو محنت کرنی چاہیے سورہ متفسین نے فرمایا کہ وہ فیض کا فل جتنا فصل میں اور جو لوگ اپنے آپ کو جھونکنے والے ہیں محنت کرنے والے ہیں خواہش کرنے والے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جنت جس کے لیے لوگوں کو اپنے آپ کو جھونک دینا چاہیے خواہش کرنا چاہیے ایک دوسرے پر رش کرنا چاہیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسا میں نے کہا کہ لیکن اس کے ساتھ ایک لفظ اور بھی ہے اور وہ ہے مفرت کی طرف مغفرت کے معنی دراصل یہ ہے کہ عمل بھاگ دو محنت تو ضروری ہے لیکن جنت میں داخلے کے لیے اس رب غفور اور رحیم کی دستگیری بھی ضروری ہے کہ جو اس جنت میں داخل کرنے والا ہے آخرت کے انعام کے بارے میں لوگوں نے دو انتہا پسند رویے اختیار کیے ہیں ایک رویہ یہ ہے کہ یہ بالکل خالص جس طرح ناپ توڑ کا معاملہ ہوتا ہے یہ صرف عمل کا نتیجہ ہے اور اس میں کسی چیز کا دخل نہیں ہے اور دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ عمل ہو یا نہ ہو کسی کی نگاہ پڑ جائے اور بس کوئی چھوٹا سا کام ہو جائے تو جنت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی اس کے برس قرآن مجید جو بات ہم کو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھاگ دو محنت تگو دو یکسوئی کے ساتھ طلب یہ تو لازمی ہے محنت کرنی پڑے گی لیکن محنت کے بعد بھی صرف محنت کا سہارا کافی نہیں ہے بلکہ نگاہیں امیدیں اللہ تعالیٰ کی مفرت سے ہونی چاہیے اس لیے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور ایسا امتحان ہے جس میں اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ جو آدمی یکسو ہو کر بھی امتحان میں کامیاب ہونا چاہے گا اس کے قدم لغزش نہیں کھائیں گے غلطیاں نہیں ہوں گی خطائیں سرزد نہیں ہوں گی ایک حدیث کے الفاظ میں جس طرح جب آدمی پانی پر چلتا ہے تو اس کا پاؤں لازمن بھیگتا ہے اس طرح جو آدمی دنیا میں زندگی بسر کرے گا اس کو گناہوں سے آلودہ ضرور ہوگا صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ نے اس کمزور انسان کو خلق الانسان ضعیفہ اس کی فطرت کے اندر اجلت پسندی رکھ دی گئی ہے جو جلدی جلدی جو ملنے والا ہو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے اجولا ہے وہ وہ آدمی اس کے اوپر غفلت کاری ہو جاتی ہے کہ اپنے ارادے کا کمزور ہے لازمی بات ہے کہ اس کی لغوشیں ہوں گی اور وہ خطائیں سرزد ہوں گی یہی بات نہیں ہے بلکہ دراصل تو اس پوری زندگی کا مقصود جیسا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے ساتھ تعلق ہے اور جو آدمی اپنے ہی عمل پہ انحصار کر کے بیٹھ جائے اس کا تعلق اپنے رب سے کٹ جائے گا لیکن جو آدمی یہ سمجھے کہ جنت کے داخلے کے لیے مجھے محنت تو کرنی ہے لیکن دستگیری اور سہارا اللہ کی مغفرت اور اس کی بخشش کا جو ہے وہ لازمی ضروری ہے اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کی طرف بھی دوڑو اور اس جنت کی طرف پھر اس کی وسط میں زمین و آسمان سما جائے اب آگے یہ فرمایا گیا ہے کہ جنت کن لوگوں کو ملتی ہے دنیا کے اندر وہ کون لوگ ہیں کس طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے اور عزت للمتقین یہ جنت جو ہے یہ متقین کے لیے تیار گئی ہے یہ بات قرآن مجید میں بہت ساری جگہ کہی گئی ہے عظل فتل جن غیر ابائی اور جنت قریب لائی گئی مستقین کے لیے اب وہ کچھ دور نہیں ہے تل کا جن التی رہتی عرص تم ہوا با کم تم اور دوسری آیت مگر ہم نے جمن کا نا تقیہ یہ ہم نے اس کے لیے یہ جنت جو ہے یہ مستقین کے لیے تیار گئی ہے یہ بات قرآن مجید میں بہت ساری جگہ کہی گئی ہے وہ عزل فتل جنت مستقینہ غیر ابائی اور جنت قریب لائی گئی متقین کے لیے اب وہ کچھ دور نہیں ہے وہ تل کا جن تلتی ورش تمہ تم اور دوسری آیت میں ہم نے جو کان تقیہ یہ ہم نے اس کے لیے تیار کی ہے جنت کی وراثت کہ جو متقی ہو جس کے اندر کے تقوے کی صفت ہو تقوے کی صفت کی بہت ساری وضاحتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر بھی ایک خاص پیرائے میں چند صفات بیان کی گئی ہیں جن کی میں آپ کے سامنے تشریح کروں گا لیکن بنیادی طور پہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ تقوا جہاں عمل کی ایک صورت کا نام ہے وہاں دراصل یہ دل کی ایک کیفیت اور انسان کی شخصیت کی ایک صلاحیت اور استعداد کا نام بھی ہے تقوی کے معنی ہے بچنا اور یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جو چیز اس کو نقصان پہنچانے والی ہے اس سے وہ بچتا ہے اور جو چیز کو اس کو فائدہ پہنچانے والی ہے وہ اس کو طلب کرتا ہے منفی بات یوں کہی گئی کہ مثبت بات کا ذکر تو پہلے ہی آ گیا کہ جنت کی طلب ہونی چاہیے اللہ کی رضا کی تلاش ہونی چاہیے یہ بات بھی بعض دفعہ واضح کر دی گئی ہے اور جو آدمی نقصان سے بچے گا وہ لازمن نفے کی طلب میں جائے گا نفے کی طلب کرنے والے کے لیے اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ نقصان میں پڑ جائے لیکن یہ نقصان سے اپنے آپ کو بچائے گا وہ لازمن نفے کی طلب میں جائے گا اس لیے بظاہر طبقہ ایک منفی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف اور ان چیزوں سے بچنا جو اس کو ناراض کرنے والی ہیں لیکن اس کے اندر وہ مثبت پہلو ہے کہ ان چیزوں کو تلاش کرنا جو اس کو خوش کرنے والی ہیں یہ تقوا دل کی صفت کا نام ہے یہ بات ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمائی گئی کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کیا تقوا ہاں ہونا تین مرتبہ اشارہ الا صدر رہی آپ نے تین دفعہ اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ تقوا دراصل یہاں پر ہے تو قرآن مجید نے بھی ایمان اور عمل صالح اور اللہ کی محبت اور بہت ساری چیزوں کو تقوا کی صفات کے اندر شامل کیا ہے اور اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ آخرت آدمی کے لیے اتنی یقینی ہو جائے جس طرح کی دنیا یقینی اس طرح تو نہیں ہو سکتی اس سے قریب تقریب پہنچنے کی کوشش آدمی کرے تقوی کی کیفیت کا ایک مظہر جو ہے وہ یہ کہ جب آپ کا ہاتھ آگ کی طرف جاتا ہے تو بغیر اس کے کا آپ ارادہ کریں وہ خود بخود آتا ہے اس لیے کہ آپ کا دل اس کیفیت سے یقین سے بھرا ہوا ہے کہ یہ آگ جلانے والی گرمی محسوس کرتے ہی ہاتھ پیچھے کھسائے گا بچہ جو ہے وہ ممکن ہے غلطی سے آگ میں ہاتھ ڈال دیا اس کا اس کا تجربہ اس کا یقین ابھی اتنا نہیں ہے بجلی کے کرنٹ میں بھی ہاتھ لگا دے گا آگ کے قریب بھی چلا جائے گا جل بھی جاتے ہیں بچے لیکن بڑا آدمی یہ نہیں کر سکتا اس کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے اسی طریقے سے جہاں دنیا کی آگ ہے اللہ تعالیٰ نے یہی آخرت کے مناظر بیان کر کے آخرت کی آگ اور آخرت کی جنت یہ بھی اس کے قریب قریب آدمی پہنچنے کی کوشش کرے جھوٹ بات منہ سے نکلے گی وعدہ خلافی ہوگی تو جس طرح ہاتھ آگ سے کھینچ آتا ہے آدمی کو محسوس ہو کہ میں نے اپنی زبان کے اوپر آگ کا انگارہ رکھ دیا حرام مال اگر پیٹ میں جا رہا ہے تو یہ آگ جو ہے وہ پیٹ میں جا رہی ہے قرآن نے خود بھی کہا کہ یہ آگ پیٹ میں جا رہی ہے لیکن یہ کیفیت یہاں واقعی یہ پیسہ روپیہ لقمہ نہیں ہے بلکہ یہ آگ میں پیٹ میں ڈالنا ہوں جتنا یہ راسخ ہوگی اتنا تقوا کی صفت جو ہے دل کے اندر پیدا ہوگی پھر بعد میں اور بہت سارے لباس میں اور کھانے میں اور پینے میں اور چلنے میں اور پھرنے میں بہت ساری باتیں تقوا کے نتیجے میں آئیں گی لیکن یہ بنیادی بات ہے اب یہاں پر ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو صفات ہم آپ کو اس موقع پر سامنے رکھنی چاہیے فرمایا گیا کہ جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں بعض دفعہ کم ہوتا ہے بعض دفعہ زیادہ ہوتا ہے بعض دفعہ تنگی ہوتی ہے بعض دفعہ کشادگی ہوتی ہے بعض دفعہ نرمی ہوتی ہے بعض حالات میں سختی ہوتی ہے جو بھی حالات ہوں اس میں یہ خرچ کرتے ہیں یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کیا خرچ کرتے ہیں بعض جگہ کہا گیا کہ مال خرچ کرتے ہیں بعض جگہ کہا گیا کہ جو کچھ ہم نے ان کو رسک دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور یہاں پر کچھ نہیں کہا گیا کہ کیا خرچ کرتے ہیں سب سے زیادہ محبت تو آدمی کو دنیا سے ہوتی ہے مال سے ہوتی ہے تو پہلی بات تو مال اور دنیا کا خرچ کرنا تو ظاہر ہے کہ ہے ہی اس کے بعد جب فرمایا گیا کہ جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو رسک کا لفظ قرآن مجید میں صرف دنیا کے مال کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ صلاحیتیں اور اخلاق اور ساری چیزوں کے لیے رسک کا لفظ استعمال ہوا ہے تو دراصل اس کے معنی اگر ہم پھیلا کر یعنی مال سے تو بات شروع ہوگی لیکن اگر ہم اس کو پھیلا کر سمجھیں تو وہ لوگ کہ جو بچا کر اور سیندھ کر رکھنے کے بجائے اور روک کر رکھنے کے بجائے اور ہمیشہ حاصل کرنے کے بجائے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ کے بندوں کے اوپر لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں وہ مال ہو اور صلاحیتیں ہوں استعداد ہو حیثیت ہو کام کرنے کی طاقت ہو کسی کا کچھ بھلا کر سکتے ہوں ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے اوپر دینے ان کو دینے کی کیفیت فکر میں رہتے ہیں نہ کہ لینے کی فکر میں جو آدمی یہاں دینے کی فکر میں رہے وہ مطمئن ہو جائے کہ آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ لینے کی پوزیشن میں ہوگا اور جو آدمی یہاں پر لینے کی فکر میں رہے تو آخرت میں اس کو پھر دینے ہی دینا پڑے گا وہاں اس کو لینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا یہ بالکل صاف فارمولہ ہے جو آدمی یہاں پر اپنی ہر خواہش پوری کرے وہاں پر اس کی ہر خواہش جو ہے وہ مسترد ہو جائے گی بھوک لگے گی کانٹے ملیں گے پیاس لگے گی گرم پانی ملے گا سونے کو دل چاہے گا آگ کا بستر ملے گا اور جو آدمی یہاں پر اپنی خواہشات سے رک جائے گا نہ ماں یشا نفی ان کے لیے ماں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ خواہش کریں گے وہ لگے نہ مزید اور اس سے زیادہ بھی ملے گا دراصل یہ بالکل بنیادی صفت ہے کہ آدمی دنیا کے اندر رہے تو خرچ کرنے دینے سخاوت کے ساتھ فیاضی کے ساتھ اپنے آپ کو لٹانے اور مٹانے کی کیفیت اس کے اندر ہو اسی کا پھر ایک پہلو یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ مل کر جب آدمی تعلق بسر کرے تو پھر یہاں پر اگر منفی بات کہی گئی ہے لیکن اخوت اور محبت تو اپنی جگہ پر مسلم ہے لیکن ان تعلقات کو صحیح اخوت اور محبت کی بنیادوں پر قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو چھوٹی بہت رگڑ پڑتی ہے جب انسان ساتھ رہتے ہیں آپس میں رگڑ کھاتے ہیں تو جھگڑے مزاج شکایتیں ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں تلخیاں ناگواریاں ہمارا آپ کا تجربہ ہے کہ آدمی کتنی محبت کرتا ہو اولاد سے محبت ہو اس سے بھی ناراضگی ہو جاتی ہے بیوی سے شوہر کی محبت ہو اس میں بھی تلخیاں پیدا ہوتی ہیں دوستوں کی ہوں تو بڑی اونچی صفت یہ ہے کہ آدمی غصے کو پی جائے تلخی کو برداشت کر لے اور لوگوں کو معاف کر یہ اس اجتماعی زندگی کے لیے انسانی زندگی کے لیے بالکل بنیادی صفت ہے اور یہاں آپ محسوس کریں تو یہ بھی دراصل انفاق کی ایک صورت ہے جو آدمی خرچ نہیں کرتا وہ تنگ دل ہوتا ہے جو آدمی دینے اور خرچ کرنے کے لیے تیار ہو اس کا دل کھلا ہوا ہوتا ہے فیاض ہوتا ہے اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے جس کا دل کھلا ہوا ہوگا وہ معاف کرنے میں بھی کھلا ہوا ہوگا جس کا دل تنگ ہوگا جو مال کو بھی سینت کر رکھے گا اپنی صلاحیتوں کو بھی سینت کر رکھے گا اللہ کی راہ میں لا کے نہیں لگائے گا تو پھر وہ معاف کرنے کے اندر بھی تنگ دل ہوگا لیکن معافی دراصل وہ صفت ہے کہ جس سے تعلقات خواب لیڈر اور پیروں کے تعلقات ہوں یا انسانوں کے باہمی تعلقات ہوں اسلامی جماعت کے آپس کے تعلقات ہوں یا خاندان و گھر کے تعلقات ہوں یا محلے اور معاشرے کے تعلقات ہوں یہ وہ چیز ہے کہ جو ان تعلقات کے اندر شیرینی اور حلاوت اور مٹھاس گول دیتی ہے اور اس کا جس آدمی کے اندر یہ بڑا کریم اور بڑا بردار اور بڑا اس کے اندر بڑی اونچی صفات پیدا ہوتی ہیں جو آدمی کے معاف کرنے کے لیے تیار ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ سات السلام کی بھی بار بار یہ تعریف کی ہے کہ بڑے رحمت کرنے والے ہیں بڑے معاف کرنے والے ہیں انسانوں سے بھی کہا ہے کہ معاف کرو یہاں تک کہ کوئی تم کو تکلیف پہنچائے تمہیں بدلہ لینے کا حق بھی ہو تم بدلہ لے سکتے ہو لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب مرغوب ہے اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہا ہو اور روز سو غلطیاں کرتا ہو امید رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو آخر وہ بندوں کے بارے میں سخت کیسے ہو سکتا ہے اللہ تو بونا یقر اللہ کیا تم خود اس بات کو نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے یہ وہ واقعہ ہے جو آپ کو شاید کچھ کو یہ معلوم ہوگا کچھ کو نہیں معلوم ہوگا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی اس تہمت میں بعض اچھے لوگ بھی شامل ہو گئے اس میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے وہ بھی شریک تھے وہ ان کو کچھ الاؤنس دیا کرتے تھے ماہوار کچھ ان کی مدد کرتے تھے جب عائشہ کی پوزیشن صاف ہو گئی تو انہوں نے وہ کہا کہ اب میں آئندہ ان کو یہ پیسہ نہیں دوں گا آپ سوچئے کہ بالکل حق بجانب تھے اپنا رشتے دار تھا بیٹی کا معاملہ تھا اس کی تہمت لگائی گئی عفت عزمت عفت کا اور عزت کا معاملہ تھا اور بظاہر دنیا کے ہر قانون کی روح سے وہ حق بجانب تھے لیکن قرآن نے آ کر کہا کہ صدیقوں کا یہ مرتبہ نہیں اللہ تو حد نہ یقر اللہ علکم تم اللہ سے مغفرت کی امید رکھتے ہو تو دنیا کے اندر جو غلطیاں کریں ان کو بھی معاف کرو آخری بات فرمائی کہ و ظلم اللہ اب اس میں جس طرح جو پہلے سے بات آئی نا کہ بھاگ دوڑ کرو محنت کرو اب یہاں پر یہ فرمایا گیا اس آیت کے اندر بڑا تسکین کا سامان ہے تسلی کا سامان ہے کہ اس کے اندر اگر غلطیاں اور لفزشیں ہوں تو مستقیم کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جن سے گناہ نہیں ہوتے اگر کسی کے ذہن میں یہ تعریف ہے وہ اپنے گناہوں سے شکست کھا جاتا ہے مایوس ہوتا ہے تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے جیسا میں نے کہا کہ اللہ کی اس راہ میں تھکنے اور ہارنے کا کوئی جگہ اسٹیشن نہیں آتا یہاں اس پورے سفر کے اندر کوئی اسٹیشن نہیں ہے جہاں آدمی تھک ہار کر بیٹھ جائے یہ تو آخری سانس تک چلنے والا سفر ہے لیکن لغزشیں ہوں گی خطائیں ہوں گی گنا ہوں گے آدمی بھول جائے گا نسیان کا شکار ہوگا ارادہ کمزور پڑ جائے گا کبھی اجلت پسندی تاری ہوگی یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اب صفت متفقین متقین کی یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتے بلکہ صفت یہ ہے کہ وہ اس طرح ہوشیار چوکنے رہتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں کوئی کھلی بے حیائی کا کام بھی ہو جائے یا کوئی اپنے نفس کے اوپر ظلم کر بیٹھے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے اور فوراً اس کی طرف پلٹتے ہیں اور فوراً اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے گناہ پر اڑ کے کھڑے نہیں ہو جاتے اور یہی دراصل فرق ہے انسان اور شیطان کے درمیان فرشتے وہ ہیں جن سے گناہ سرزدی نہیں ہوتا اور شیطان اور آدم کا فرق یہ واضح ہوا کہ آدم نے جب اس سے گناہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا استغفار کیا ربنا ظلمنا ضلع و من الخاسرین فتاب علیہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ کی معاف کر دیا شیطان اڑ گیا کہ نہیں اور میں نے بالکل صحیح کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے مربوط ہو گیا تو دراصل اپنے گناہوں پر اصرار ان کے اوپر اڑنا ان کے پر بار بار کرنا ان کی تلافی نہ کرنا یہ وہ چیز ہے یہ تقوا کے خلاف ہے گناہ کا محض گناہ کا سرزد ہو جانا یہ تقوا کے خلاف نہیں حدیث میں کہا گیا ہے لیکن اس کے اس کی ذہن میں رکھنا چاہیے جب آدمی گنا کرتا ہے تو اس کے سینے پر اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے پھر جب وہ استغفار کرتا ہے تو وہ داغ صاف ہو جاتا ہے وہ استغفار نہیں کرتا تو دوسرا گنا کرتا ہے پھر ایک اور داغ پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ گنا کرتا رہتا ہے سیاہ داغ پڑتے رہتے ہیں پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر آپ نے یہ آئے تلاو فرمائی کہ اللہ برزان اللہ قلوب ہیں تو جو وہ کماتے تھے اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر یہ زنگ کالاہٹ سیاہی جو ہے وہ چڑھ گئی تو یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے بھول جائے لوٹ کر آتا ہے اور قرآن نے جہاں جنت کا بشارت دی ہے اس میں سب سے پہلے جو صفت ہے حاضہ ادونا لکل اواد الحفیظ اواد کے معنی ہوتے ہیں بار بار آنے والا بڑی کثرت سے لوٹنے والا منیبین کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں تو دراصل اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر بے نیاز ہو کر بھی نیک بن جانا کوئی مطلوب نہیں ہے وہ بن نہیں سکتا آدمی اپنی نیکی کا غرہ اور زام نہیں ہونا چاہیے بلکہ دل شکستگی کے ساتھ جب غلطی ہو خطا ہو تو آدمی اللہ کی طرف لوٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث بھی ہیں آپ کا فرمان بھی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دن میں کثرت سے استغفار کرتے تھے کہیں ستر کا لفظ ہے کہیں سو کا لفظ ہے کہیں ایک مجلس میں ستر کا لفظ ہے بہت ساری احادیث میں اس کا بیان ہے تو اللہ کے وہ نبی جن کے اگلے پچھلے ساری خطائیں معاف تھیں جو معصوم تھے اگر وہ بار بار استغفار کرتے تھے تو ہم اور آپ جیسے گناہ گار آدمی کس طرح کتنے اس کے محتاج ہیں کہ اللہ کی طرف اپنی توجہ رکھیں اپنے اوپر نگاہ رکھیں اپنے اوپر نظر رکھیں جو منزل اپنے لیے طے کی ہے جو مقاصد اپنے لیے طے کیے ہیں جو راستہ اپنے لیے انتخاب کیا ہے اس پر چلنے میں جو کوتاہیاں ہوں جو لغزشیں ہوں ان پر اللہ سے پلٹ پلٹ کے جب بھی لفزش ہو پلٹ کے معافی مانگیں اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کریں اس سے امید رکھیں کہ وہ ہاتھ پکڑے گا اس راستے پہ چلائے گا اور منزل تک پہنچائے گا جن لوگوں میں یہ صفات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے یہیں پر وعدہ فرما دیا ہے کہ یہ بھاگ دوڑ جو کرے گا جس کے اندر یہ صفات ہوں گی کا جزا و و جنات النہار خالدین پیہا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش بھی دے گا اور جنتوں میں داخل بھی کرے گا جن کے نیچے جن کے اندر کے نہریں بہتی ہیں اور یہ محنت کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے چند لمحات کی محنت ہے زندگی کے آپ کتنے برس شمار کریں یہ چند لمحات ہیں جب آخری لمحہ آئے گا تو آپ کہیں گے اچھا یہ تو چند دن ہی رہے تھے آپ سے جس کی عمر جتنی ہو گئی اب وہ ساٹھ ہو یا ستر ہو یا پندرہ ہو یا بیس ہو وہ پلٹ کے دیکھے گا معلوم ہوگا یہ تو آگ بند کرتے پوری عمر گزر گئی یہ پلک جھپکنے والی عمر میں اگر ہم نے یہ محنت کر لی تو پھر اس کے نتیجے میں وہ زندگی جو ہمیشہ خالدین فیحا ہمیشہ رہنے والی ہے اس میں یہ وہ انعامات ہیں ان کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے یہی مطلوب و مقصود ہونا چاہیے جب یہ مطلوب و مقصود بن جائیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اور اس کی راہ میں کوشش اور اقامت الدین کے جد و جہد یہ صحیح پیمانے پر صحیح معیار سے کر سکیں گے اور جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھاگ دوڑ ضروری کی ہے اسی کی تعبیر جو ہے وہ جہاد ہے اور جہاد کے لیے اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے جائیں تکلیفیں دی جائیں جو لڑیں مارے جائیں لہو خلم نہ ہوں جنات ان تجریۃ النا ان کو میں لازمن جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے کے نہریں بہتی ہیں یہ پورا راستہ منزل صاف ہے مقصود صاف ہے مطلوب واضح ہے اس کے لیے آج جو کچھ کرنا ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے اور کل جو کچھ ملنے والا ہے اس کا وعدہ بھی یقینی ہے اب یہ ہماری کوتاہی ہوگی بدقسمتی ہوگی اگر ہم بیٹھ جائیں اس کو حاصل نہ کریں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آج دن بھر محنت کر لو کل تمہارے گاؤں تحصیل میں تمہارے لیے ایک عالیشان محل تیار ہوگا تمہارے لیے ایک بینک بیلنس ہوگا تمہیں دنیا کی ساری نعمتیں مہیا ہوں گی تو آپ دن بھر اس فکر کے اگر یہ وعدے پہ آپ کو یقین ہوگا تو آپ دن بھر اسی کے لیے کام کریں گے اسی کو محنت کریں گے اسی فکر میں رہیں گے کہ کل صبح جب میں گاؤں واپس لوٹوں گا تو یہ سب کچھ میرے لیے تیار ہوگا تو یہ گاؤں واپس لوٹنا تو خیر تحصیل واپس جانا اپنے ضلع میں واپس جانا یہ تو روز ہی ہوگا لیکن یہ سفر بھی آج یا کل صبح ہی پیش آ سکتا ہے اگر آپ تیاری شروع کر دیں گے ممکن ہے چند دن کی تیاری ہو ممکن ہے چند سال کی ہو بس اس سے زیادہ نہیں ہوگی لیکن تیاری کرنا محنت کرنا یہ ضروری ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے وعدے موجود ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس راہ پہ چلنے کی عطا فرمائے واقفہ رب العالمین